ذمیوں کے عام حقوق اب ہم ذمیوں کے وہ حقوق بیان کریں گے جو تمام اہل ذمہ کے لیے عام ہیں خواہ وہ معاہد ہوں یا غیر معاہد سلحن فتح ہوئے ہوں یا ان وطن نمبر ون ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر ہے اگر کوئی مسلمان ذمی کو قتل کرے گا تو اس کا قصاص اسی طرح لیا جائے گا جس طرح مسلمان کے قتل کرنے کی صورت میں لیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا اس کے ذمے کو وفا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک ذمی کو قتل کر دیا اس پر آپ نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے چنانچہ وہ مقتول کے وارث کو دے دیا گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے میں خود عبید اللہ بن عمر کے قتل کا فتویٰ دے دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ہرمزان اور ابو لو کی بیٹی کو اس شعبے میں قتل کر دیا تھا کہ شاید وہ حضرت عمر رضی اللہ کے قتل کی سازش میں شریک ہوں حضرت علی رضی اللہ کے زمانے میں ایک مسلمان پر ایک ذمی کے قتل کا الزام لگایا گیا ثبوت مکمل ہونے کے بعد آپ نے قصاص کا حکم دے دیا مقتول کے بھائی نے آ کر عرض کیا کہ میں نے خون معاف کیا مگر آپ مطمئن نہ ہوئے اور فرمایا شاید لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہے اس نے جواب دیا نہیں مجھے خون بہا مل چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قتل سے میرا بھائی واپس نہیں آ جائے گا تب آپ نے قاتل کو رہا کیا اور فرمایا کہ جو کوئی ہمارا ذمہ ہو اس کا خون ہمارے خون کی طرح اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی نے فرمایا انہوں نے عقد ذمہ قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہو جائیں اسی قول کی بنا پر فقہ نے یہ جزیہ نکالا ہے کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو بلا ارادہ قتل کر دے تو اس کی دیت بھی وہی ہوگی جو مسلمان کو خطاً قتل کرنے سے لازم آتی ہے نمبر ٹو تعزیرات میں ذمی اور مسلمان کا درجہ برابر ہے جرائم کی جو سزا مسلمان کو دی جائے گی وہی ذمی کو بھی دی جائے گی ذمی کا مسلمان مال چرائے یا مسلمان کا مال ذمی چرائے وہ دونوں صورتوں میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا ذمی کسی مسلمان عورت سے زنا کرے یا مسلمان کسی ذمی عورت سے زنا کرے دونوں صورتوں میں سزا یکساں ہوگی نمبر تھری دیوانی قانون میں بھی ذمی اور مسلمان کے درمیان کامل مساوات ہے حضرت علی کے ارشاد اموالہم کا اموالونا کے معنی یہی ہیں کہ ان کے مال کی ویسی ہی حفاظت ہونی چاہیے جیسی مسلمانوں کے مال کی ہوتی ہے اس باب میں ذمیوں کے حقوق کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ان کی شراب یا ان کے خنزیر کو بھی تلف کر دے تو اس پر زمان لازم آئے گا در مختار میں ہے مسلمان اس کی شراب اور اس کے سور کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اسے تلف کر دے نمبر فور ذمی کو زبان یا ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا اس کو گالی دینا مارنا پیٹنا یا اس کی غیبت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مسلمان کے حق میں ناجائز ہے نمبر فائف عقد ذمہ مسلمانوں کی جانب ابدی لزوم رکھتا ہے یعنی وہ اسے باندھنے کے بعد پھر توڑ دینے کے مختار نہیں ہے لیکن دوسری جانب ذمیوں کو اختیار ہے کہ جب تک چاہیں اس پر قائم رہیں اور جب چاہیں توڑ دیں نمبر سکس ذمی خواہ کیسے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا حتیٰ کہ جزیہ بند کر دینا مسلمان کو قتل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی مسلمان عورت کی آبرو ریزی کرنا بھی اس کے حق میں ناقص سے ذمہ نہیں ہے البتہ صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں عقد ذمہ باقی نہیں رہتا ایک یہ کہ وہ دارالاسلام سے نکل کر دشمنوں سے جا ملے اور دوسرے یہ کہ حکومت اسلامیہ کے خلاف اعلانیہ بغاوت کر کے فتنہ و فساد برپا کرے نمبر سیون ذمیوں کے شخصی معاملات ان کی شریعت کے مطابق طے کیے جائیں گے اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں کیا جائے گا جن افعال کی حرمت ان کے مذہب میں بھی ثابت ہے ان سے تو وہ ہر حال میں منع کیے جائیں گے البتہ جو افعال ان کے ہاں جائز اور اسلام میں ممنوع ہیں انہیں وہ اپنی بستیوں میں آزادی کے ساتھ کر سکیں گے اور خالص اسلامی آبادیوں میں حکومت اسلامیہ کو اختیار ہوگا کہ انہیں آزادی دے یا نہ دے بدائے میں ہے جو بستیاں اور مقامات امسار مسلمین میں سے نہیں ہیں ان میں ذمیوں کو شراب اور خنزیر بیچنے اور سلیب نکالنے اور ناقوس بجانے سے نہیں روکا جائے گا خواہ وہاں مسلمانوں کی کتنی ہی کثیر تعداد آباد ہو البتہ یہ افعال امسار مسلمین میں مکرو ہیں جہاں جمعہ اور عیدین اور حدود قائم کی جاتی ہوں رہا وہ فسق جس کی حرمت کے وہ بھی قائل ہیں مثلا زنا اور دوسرے تمام فواہش جو ان کے دین میں بھی حرام ہیں تو اس کے اظہار سے ان کو ہر حال میں روکا جائے گا خواہ امسار مسلمین میں ہوں یا خود ان کے امسار میں لیکن امسار مسلمین میں بھی ان کو صرف صلیبوں اور مورتیوں کے جلوس نکالنے اور اعلانیہ ناقوس بجاتے ہوئے بازاروں میں نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے اپنے قدیم معابد کے اندر رہ کر وہ تمام شاعر کا اظہار کر سکتے ہیں حکومت اسلامیہ اس میں دخل دینے کی مجاز نہیں ہے نمبر ایٹ امسار مسلمین امسار جمع ہے مصر کی مصر کا مطلب ہے وہ شہر جس میں جمعہ کی اقامت اور عیدین اور اقامت حدود کا سلسلہ جاری ہو وہ اس کو کہتے ہیں مصر بڑا شہر امسار مسلمین میں ذمیوں کے جو عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہوں ان سے تعرض نہیں کیا جا سکتا اگر وہ ٹوٹ جائیں تو انہیں اسی جگہ دوبارہ بنا لینے کا حق ہے لیکن نئے معبود بنانے کا حق نہیں ہے نمبر نائن جو مقامات انصار مسلمین نہیں ہیں ان میں زمینوں کو نئے معابد بنانے کی بھی عام اجازت ہے اسی طرح جو مقامات مصر نہ رہے ہوں یعنی امام نے ان کو ترک کر کے اقامت جمعہ اور ایاد اقامت حدود کا سلسلہ بند کر دیا ہو ان میں بھی نئے معابد کی تعمیر اور اظہار شاعر کفر جائز ہے ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ نئے معابد اور کنائز تعمیر کریں یا ناقوس بجائیں شرابیں پئیں اور سور پالیں باقی رہے وہ شہر جو اجمیوں کے آباد کیے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ نے عربوں یعنی مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے حکم پر اطاعت قبول کر لی تو عجم کے لیے وہی حقوق ہیں جو ان کے معاہدے میں طے ہو جائیں اور عرب پر ان کا ادا کرنا لازم ہے نمبر ٹین جزیہ اور خراج کی تحصیل میں زمیوں پر تشدد کرنا ممنوع ہے ان کے ساتھ نرمی اور رفق کی تاکید کی گئی ہے اور ان پر ایسا بوجھ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے جسے اٹھانے کی ان میں قدرت نہ ہو جزیہ کی مقدار مقرر کرنے میں بھی ذمیوں پر تشدد کرنا ممنوع ہے حضرت عمر کی وصیت ہے کہ جتنا مال دینا ان کی طاقت سے باہر ہو اس کے ادا کرنے کی تکلیف نہ دو جزیہ کے عوض ان کی املاک کا نیلام نہیں کیا جا سکتا حضرت علی رضی اللہ کا حکم ہے کہ خراج میں ان کا گدھا یا ان کی گائے یا ان کے کپڑے نہ بیچنا ایک اور موقع پر اپنے عامل کو بھیجتے وقت حضرت علی نے فرمایا ان کے جاڑے گرمی کے کپڑے اور ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں خراج وصول کرنے کی خاطر نہ بیچنا نہ کسی کو درہم وصول کرنے کے لیے کوڑے مارنا نہ کسی کو کھڑا رکھنے کی سزا دینا اور نہ خراج کے عوض کسی چیز کا نیلام کرنا کیونکہ ہم جو ان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو ہمارا کام نرمی سے وصول کرنا ہے اگر تم نے میرے حکم کے خلاف عمل کیا تو اللہ میرے بجائے تم کو پکڑے گا اور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معذول کر دوں گا حضرت عمر نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو جو فرمان لکھا تھا اس میں اور احکام کے علاوہ ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو ان پر ظلم کرنے اور انہیں ضرر پہنچانے اور ناجائز طریقے سے ان کے مال کھانے سے منع کرنا شام کے سفر میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کے عامل جزیہ وصول کرنے کے لیے زمیوں کو سزائیں دے رہے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ ان کو تکلیف نہ دو اگر تم انہیں عذاب دو گے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں عذاب دے گا حشام بن حکم نے ہمس کے ایک سرکاری افسر کو دیکھا کہ وہ ایک قبطی کو جزیہ وصول کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑا کر رہا ہے اس پر انہوں نے اسے ملامت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ عز و جل ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں فقہ اسلام نے نہ دو کے حق میں صرف اتنی اجازت دی ہے کہ انہیں سزا کے طور پر قید بے مشقت کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر 11 جو ذمی محتاج اور فقیر ہو جائیں انہیں صرف جزیہ ہی معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے لیے اسلامی خزانے سے وظائف بھی مقرر کیے جائیں گے حضرت خالد رضی اللہ نے اہل ہیرا کو جو امان نامہ لکھ کر دیا تھا اس میں لکھتے ہیں میں نے ان کے لیے یہ حق بھی رکھا ہے کہ جو کوئی شخص بڑھاپے کے سبب اذکار رفتہ ہو جائے یا اس پر کوئی آفت نازل ہو جائے یا وہ پہلے مالدار تھا پھر فقیر ہو گیا یہاں تک کہ اس کے ہم مذہب لوگ اس کو صدقہ و خیرات دینے لگیں تو اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے گا اور اسے اور اس کے بال بچوں کو مسلمانوں کے بیت المال سے خرچ دیا جائے گا ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک ضعیف العمر ذمی آدمی کو بھیک مانگتے دیکھا اور اس سے اس ذلیل حرکت کا سبب دریافت کیا اس نے کہا کہ جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہوں اس پر آپ نے اس کا جزیہ معاف کر دیا اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور خزانچی کو لکھا خدا کی قسم یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ ہم اس کی جوانی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں اس کو رسوا کریں دمشق کے سفر میں حضرت عمر نے معذور ذمیوں کے لیے امدادی وظائف مقرر کرنے کے احکام جاری کیے تھے نمبر ٹویلف اگر کوئی ذمی مر جائے اور اس کے حساب میں جزیہ کا بقایا واجب الادا ہو تو وہ اس کے ترکے سے وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے ورثہ پر اس کا بار ڈالا جائے گا نمبر تھرٹین مسلمان تاجروں کی طرح ذمی تاجروں کے اموال تجارت پر بھی ٹیکس لیا جائے گا جبکہ ان کا راس المال دو سو درہم تک پہنچ جائے یا وہ بیس مسقال سونے کے مالک ہو جائیں اس میں شک نہیں کہ قدیم زمانے میں فقہ نے ذمی تاجر پر تجارتی محصول پانچ فیصدی تجویز کیا تھا اور مسلمان تاجر پر ڈھائی فیصدی لیکن یہ فعل قرآن و حدیث کی کسی نس نس پر مبنی نہ تھا بلکہ اجتہاد پر مبنی تھا اور وقتی مسالح اسی کے مقتضی تھے اس زمانے میں مسلمان زیادہ تر جہاد اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں مشغول رہتے تھے اور تمام تجارت ذمیوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی اس لیے مسلمان تاجروں کی ہمت افزائی اور ان کی تجارت کے تحفظ کے لیے ان پر ٹیکس کم کر دیا گیا نمبر فورٹین ذمی فوجی خدمت سے مستثنا ہیں اور دشمن سے ملک کی حفاظت کو تنہا مسلمانوں کے فرائض میں داخل کیا گیا ہے چونکہ ان سے جزیہ اسی حفاظت کے معاوضے میں وصول کیا جاتا ہے اس لیے اسلام نہ تو ان کو فوجی خدمت کی تکلیف دینا جائز سمجھتا ہے اور نہ ان کی حفاظت سے آجز ہونے کی صورت میں جزیہ وصول کرنا اگر مسلمان ان کی حفاظت نہ کر سکیں تو انہیں ذمیوں کے اموال جزیہ سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے پر ایک زبردست فوج جمع کی اور مسلمانوں کو شام کے تمام مفتو علاقے چھوڑ کر ایک مرکز پر جمع ہونے کی ضرورت لاحق ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے عمرہ کو لکھا کہ جو کچھ جزیہ اور خراج تم نے ذمیوں سے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو اور ان سے کہو کہ اب ہم تمہاری حفاظت سے عاجز ہیں اس لیے ہم نے جو مال تمہاری حفاظت کے معاوضے میں وصول کیا تھا اسے واپس کرتے ہیں اس حکم کے مطابق تمام اجناد کے عمرہ نے جمع شدہ رقم واپس کر دی اسلامی قانون سے یہ چند احکام صرف یہ دکھانے کے لیے نقل کیے گئے ہیں کہ اسلام نے اپنی مفتوق قوموں کے ساتھ جس انصاف اور عدل و مساوات کا سلوک روا رکھا ہے اس کی نظیر گزشتہ قوموں میں اور اکثر حیثیت سے موجودہ زمانے کی مہذب قوموں میں بھی نہیں ملتی یہ قانون محض ایک کاغذی قانون نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عملی نفاذ کی ایک شاندار تاریخ بھی موجود ہے چنانچہ ہم نے اس قانون کی ہر ہر دفعہ کے ساتھ حدیث و تاریخ کی مستند کتابوں سے متعدد نظائر بھی پیش کر دیے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کس طرح اس قانون کو عملی جامہ پہنایا عہد رسالت اور عہد صحابہ کے بعد بھی فقہ اسلام ہمیشہ اس قانون کو ٹھیک ٹھیک نافذ کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور جب کبھی سرکش عمرہ نے اس کے خلاف عمل کیا ہے تو علماء اور فقہا نے انہیں اس سے باز رکھنے یا کم از کم ان سے اس کی تلافی کرانے کی کوشش کی ہے تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ولید بن عبد الملک عموی نے دمشق کے کنیسہ یوہنا کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد میں شامل کر لیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور عیسائیوں نے ان سے اس ظلم کی شکایت کی تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے اسے منہدم کر کے عیسائیوں کے حوالے کر دو ولید بن یزید نے رومی حملے کے خوف سے قبرص کے ذمی باشندوں کو چلا وطن کر کے شام میں آباد کیا تو اس پر فقہ اسلام اور عام مسلمان سخت ناراض ہوئے اور اسے گناہ عظیم سمجھا پھر جب یزید بن ولید نے ان کو دوبارہ قبرص میں لے جا کر آباد کر دیا تو اس کی عام طور پر تحسین کی گئی اور کہا گیا کہ یہی انصاف کا تقاضا ہے بلازوری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جبل لبنان کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے بغاوت کر دی اس پر سالے بن علی بن عبداللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک فوج بھیجی جس نے ان کے ہتھیار اٹھانے والے مردوں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں میں سے ایک جماعت کو جلا وطن کیا اور ایک جماعت کو وہیں آباد رہنے دیا امام اوزائی اس زمانے میں زندہ تھے انہوں نے سالے کو اس ظلم پر سخت تنبیہ کی اور ایک طویل خط لکھا جس کے چند فقرے یہ ہیں جبل لبنان کے اہل ذمہ کی جلا وطنی کا حال تم کو معلوم ہے ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لیا تھا مگر باوجود اس کے تم نے کچھ کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو ان کی بستیوں سے نکال دیا میں نہیں سمجھ سکتا کہ عام لوگوں کو بعض خاص لوگوں کے جرم کی سزا کیوں کر دی جا سکتی ہے اور کس بنا پر انہیں ان کے گھروں اور ان کی جائیدادوں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے حالانکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ لا تذیرو وزرتوں وزرا اخرا اور یہ ایک واجب التعمیل تعمیل حکم ہے تمہارے لیے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے اس ارشاد کو یاد رکھو کہ جو کوئی کسی معاہد پر ظلم کرے گا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالے گا اس کے خلاف میں خود مدعی بنوں گا یہ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آئمہ اسلام نے ہمیشہ اہل ذمہ کے حقوق کی حمایت کی ہے اور کبھی کسی امیر یا بادشاہ نے ان پر جبر و ظلم کیا بھی ہے تو وہ اسلامی قانون کے سریحن خلاف تھا جس سے اسلام بری ذمہ ہے ذمیوں کے لباس کا مسئلہ ایک چیز البتہ اسلام میں ایسی ملتی ہے جس پر مخالفین کو بہت کچھ اعتراض کی گنجائش مل گئی ہے اور وہ ذمیوں کے لباس کا مسئلہ ہے مگر افسوس ہے کہ ابتداً اس کی جو حیثیت تھی اسے بعد میں غلط صورت دے دی گئی اور اسی سے لوگوں کو یہ خیال کرنے کا موقع مل گیا کہ اسلام نے ذمیوں کی تحقیر اور تزلیل کے لیے ایک مخصوص لباس اور ایک مخصوص وضع معاشرت مقرر کر دی ہے اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے کے بعض معاہدوں میں اس قسم کی شرط موجود ہے کہ اہل ذمہ ایک خاص قسم کا لباس نہ پہنیں اور مسلمانوں سے مشابہت نہ اختیار کریں مثلا ہیرا کے معاہدے میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں ان کو حق ہوگا کہ جیسا لباس چاہیں پہنیں مگر فوجی لباس نہ پہنیں اور مسلمانوں سے مشابہت نہ اختیار کریں اسی طرح دمشق کے معاہدے میں جس کی شرائط خود عیسائیوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی یہ الفاظ موجود ہیں ہم مسلمانوں سے ان کے لباس میں کسی قسم کی مشابہت نہ اختیار کریں گے نہ ٹوپی میں نہ امامے میں نہ جوتیوں میں اور نہ مانگ نکالنے میں ہماری کتب فقہ میں بھی اسی قسم کے احکام پائے جاتے ہیں مثلا بدائے میں ہے اہل ذمہ کو ایسی علامات اور نشانیاں رکھنی پڑیں گی جن سے وہ پہچانے جا سکیں اور انہیں مسلمانوں سے مشابہت نہ اختیار کرنے دی جائے گی امام ابو یوسف نے بھی اپنی کتاب الخراج میں اس قسم کے احکام بیان کیے ہیں کہ زمینوں کو مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع میں مشابہت اختیار نہ کرنی چاہیے یہ سب احکام بلا شبہ ہمارے آئمہ سے منقول ہیں لیکن ان کا مقصد دراصل تحقیر نہیں بلکہ مختلف ملتوں کے لوگوں کو باہم خلط ملط ہونے سے روکنا ہے چنانچہ بدقسمتی سے فقہ متاخرین نے بھی اس کی غرض تحقیر ہی سمجھی ہے اور اس لیے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ حاضل اظہار آثار الزلہ علیہم لیکن آئمہ سلف سے اس قسم کا کوئی قول منقول نہیں ہے خود حضرت عمر جو ان احکام کے واضح ہیں اس باب میں بالکل خاموش ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں فرمایا کہ تشبہ سے منع کرنے کا مقصد ذمیوں کو ذلیل کرنا ہے تشبہ کے مسئلے پر میں نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام لباس کا مسئلہ ہے یہ الفاظ اس زمانے میں لکھے گئے تھے جب ہندوستان ایک ملک تھا اور اس پر انگریز حکمران تھے مگر عجیب بات ہے کہ جب انگریز اس ملک سے چلے گئے اور یہاں ہندو پاکستان اور دو الگ ازاد اور خود مختار ملک بن گئے تب بھی حالت وہی رہی جو اوپر بیان ہوئی ہے تقسیم کے بعد ہندوستان کے حالات دیکھنے کا تو ہمیں اتفاق نہیں ہوا مگر پاکستان میں ہم نے آزادی سے پہلے اور بعد کی حالت میں کوئی فرق محسوس نہ کیا غلامی کے طویل زمانے میں جو اثرات دلوں اور دماغوں میں رچ بس گئے تھے ان کی بدولت اہل پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی یہ محسوس نہ کر سکے کہ انگریزی لباس اور معاشرت میں اب کوئی چیز فخر کے قابل اور اپنے لباس میں کوئی چیز شرم کے لائق نہیں ہے اور لطف یہ ہے کہ جو انگریز پاکستان میں نوکر کی حیثیت سے رہ گئے ہیں انہوں نے مسند حکمرانی سے اترنے کے بعد بھی کبھی یہ محسوس نہ کیا کہ اب یہاں انہیں عزت حاصل کرنے کے لیے پاکستانی لباس پہننا چاہیے چنانچہ جس طرح ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی ذمیوں کے مشابہ بن کر رہنے سے منع کر دیا گیا ہے لباس کی مشابہت میں جو مفاسد پوشیدہ ہیں ان سے اسلام غافل نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ محکوم قوموں میں اکثر یہ عیب پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ وہ اپنے قومی لباس اور اپنے قومی معاشرت کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں اور حاکم قوم کا لباس اور طرز معاشرت اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ غلامانہ ذہنیت آج بھی دنیا کی محکوم قوموں میں موجود ہے خود ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ہندی نژاد حضرات انگریزی لباس بڑے شوق کے ساتھ پہنتے ہیں اور اسے پہن کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گویا ترقی کے کسی بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ گئے ہیں حالانکہ کسی انگریز نے کبھی ہندوستانی لباس نہیں پہنا اور اگر خالص انگریزی سوسائٹیوں میں کبھی پہنا بھی ہے تو تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تفنن اور مسخرہ پن کے لیے نفسیات محکومیت کے اس نقطے کو آئمہ اسلام خوب سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اہل الزمہ کو تشبہ بالمسلمین سے منع کر کے ان کی تزلیل اور تحقیر نہیں کی بلکہ ان کی قومی عزت و شرافت کو برقرار رکھا ممکن ہے کہ اس قسم کے قوانین بعض لوگوں کی نگاہ میں موجب حقارت ہوں مگر ہمارے نزدیک اس میں کوئی تحقیر نہیں ہے بلکہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اگر ہمارے انگریز حکمران بھی ہم کو یورپین لباس اور طرز معاشرت اختیار کرنے سے حکمن منع کر دیتے بڑی غلط فہمی ان احکام سے پیدا ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ذمی زنار باندھیں دوہرے تسمے کی جوتی پہنیں اونچی باڑ کی ٹوپی پہنیں اور ان کی زین کے آگے گول لکڑی ہو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ احکام ذمیوں کے حق میں دائمی ہے اور ان کے لیے یہ وضع اسلام نے مخصوص کر دی ہے حالانکہ دراصل یہ احکام اصولی نہیں بلکہ فروعی ہیں اصل حکم تو یہ ہے کہ ذمی اپنے قومی لباس پہنے اور مسلمانوں کے ساتھ مشابیات اختیار نہ کریں اب اس اصل سے فقہ اثر نے فروع نکال لیے اور اسی لباس و وضع کو جو ان کے زمانے میں عموماً عجم کے مجوسیوں اور شام کے عیسائیوں میں رائج تھی ان کے لیے لازم کر دیا اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ ہر زمانے اور ہر ملک کے ذمی زنار باندھیں لمبی ٹوپی اوڑھیں اور دورے تسمے کی جوتی پہنیں یہ احکام تو صرف اسی عہد کے لیے تھے آج کل کے فقہ اصل حکم سے ایسے ہی دوسرے جزئی احکام مستمبت کر سکتے ہیں نمبر فائیو چند مستثنیات جنگ اور متعلقات جنگ کے متعلق اسلام نے جو قواعد و ضوابط اور حدود و قیود مقرر کیے ہیں انہیں صفات بالا میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفۂ راشدین کے زمانے میں بعض واقعات ایسے بھی پیش آئے ہیں جو بظاہر ان قوانین سے مختلف معلوم ہوتے ہیں اور ان سے ایک ناواقف اس شعبے میں پڑ سکتا ہے کہ شاید اسلام کے اصل احکام وہ نہیں ہیں جو بیان کیے گئے ہیں یا اس کے احکام میں اختلاف اور تضاد ہے یا رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اسلامی قوانین کے خلاف تھا اس لیے اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان مستثنی واقعات کی تشریح بھی کر دی جائے